اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں بالکل غلط کار ہو